زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک مخنص ان کے ہاں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر تھے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے کہنے لگا عبداللہ بن ابی امیہ اگر کل کلا کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تائی پر فتح عطا فرمائے تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی یعنی بادیہ بنت غیلان کا پتہ بتاؤں گا وہ چار سلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے یعنی سامنے سے جسم پر چار سلوٹیں پڑتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹ پھیر کر جاتی ہے یعنی انتہائی فربا جسم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا یہ مخنص تمہارے ہاں داخل نہ ہوا کریں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو نوے